والحمد لله رب العالمين صدر محترم ارباب علم دانش واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں آج انتیس جولائی انیس سو چھیانوے ہم یہاں چاچی وارا کراچی سندھ پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام محسن انسانیت کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے ربیع الاول جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہر سال پوری انسانیت کے لیے نویز بہار بن کر آتا ہے اور یہ عالم انسانیت کے ضمیر پر دستک دیتے ہوئے اس محسن کی یاد دلاتا ہے جس کے انقلابی تعلیمات نے حیوان ناطق کو انسان کامل بنا دیا اور جس کے مکتب میں بیٹھنے والے انسان اپنے فکر و عمل کے حوالے سے اتنے بلند بالا ہو گئے کہ نوریوں کو کراس کر گئے آپ مجھ سے ضرور اتفاق فرمائیں گے کہ وہ دن انسانی تاریخ میں خوشی کا سب سے بڑا دن ہے جس دن مثلاً انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے وہ غلاموں کے لیے آزادی کا دن تھا مظلوموں کے لیے وہ اجالوں کے افتتاح کا دن تھا اور اندھیروں کے اختتام کا دن تھا جس دن روح کائنات میں بد بچی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے وہ اور جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی بارہ ربیع لوگ آپ کی ولادت کے دن میں اختلاف ہے اس لیے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو کوئی صحابی موجود نہ تھا اس وقت زمانہ اسلام سے چالیس سال پہلے پیدا ہوئے چنانچہ روایات میں اختلاف ہے کہ وہ سات تاریخ تھی ربیع الاول کی یا نو تاریخ تھی تاریخ تھی یا بارہ تاریخ تھی یا تیرہ تاریخ تھی اکیس تاریخ کی اختلاف ہے روایات لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس وقت ایک لاکھ سے بلکہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ قرضان اسلام موجود تھے اور ربیع الاول کی بارہ تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے اس دن سے بڑھ کر انسانی تاریخ میں مجھے غم کا دن بھی کوئی نظر نہیں آتا اس تاریخ کو صرف مدینہ کے و دیوار میں ہی کائنات اداس حسنین ہسنین کری مین سے آنسو دیکھے نہیں جا سکتے تھے اپنے نانا کی جدائی کے غم میں ان کی آہیں سینوں کو شک کر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ فرما رہی تھی سبت علیہ مصائب اللہ سبت علیہ سن لیا گیا میرے بابا جان کی موت نے جو میرے دل و دماغ پر غم توڑے ہیں اور صدمے کھائے ہیں اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جائے اس کی روشنی ختم ہو جائے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط آساب والا انسان اس دن سر کے احساس میں بے قابو نظر آیا شمشیر وقت پھرتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں اور فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا کہ رحمت عالم فوت ہو گئے ہیں اگر وہ کہ اس کا سر قلم کر دوں گا وہ تو پھر صدیق کے اکبر آئے رضی اللہ تعالی جو رازدار رسول بھی ہیں جو علوم نبوت کے ترجمان بھی ہیں جو مزاج سماعت رسول بھی ہیں اور جمال نبوت کا اکثر کامل بھی ہیں وہ تو کچھ سے پہلے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے عائشہ میں چلے گئے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما فرماتے عائشہ میں قدم رکھتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا وا سیا وا رسولہ وا ندیا میرے پیارے نبی میرے محبوب رسول میرے محبوب دوست آپ نے تو کوئی سفر زندگی میں میرے بغیر نہیں کیا آج مجھے تنہا چھوڑ کر چل دیے پھر اپنے آقا کے قریب ہوئے چادر تنی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر پر چہرہ انور سے چادر اٹھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبیل اطہر کا بوسا لیا اور بے ساختہ صدیق اکبر کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا کیوں جیتا موت سارے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے لیکن محمد تو وہ حسین ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ گیا تیری زندگی بھی حسین تیری موت بھی حسین پھر فرمایا ہے اللہ دو روپے آپ پر جمع نہیں کرے گا یہ ضابطہ ہے اور یہ قانون ہے فطرت کا جو لاگو ہو گیا پھر باہر جس لائے پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا ابن خطاب کو کچھ بولنے نہیں دیتے دیکھیں آج کے دن ابو بکر کیا کہتے ہیں فاروق اعظم کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابن خطاب کو قریب ہونے کا اشارہ کیا پھر خطبہ مصنوعہ پڑا پوری امت گوش بنا آواز پوری امت ابو بکر کا ایک ایک جملہ انسانی زمین کی گہرائی میں اترتا جا رہا تھا اور حدکت بنتا جا رہا تھا کراچی کے بے زبانوں مہنگائی کے مارے ہوئے دوستوں آپ عربی جانتے فرمایا اپنے نام آیا میں سادتے اپنے نام آیا میں خوبیاں اور معلومات کا اضافہ کرنے کے لیے چپ نہ رہیے اس موقع پر جب محسن صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے گرام میں آئے تو مجھے کہنا نہ پڑے وسلم اللہ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی دے کے بھیجا اور جب تک چاہا زندہ رکھا اور اس کے محبوب نے کیا کیا اکام دین اللہ اکامت دین فرمائی وَأَظْهَرَ أَمْرَ اللَّهِ اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچائی وہ بالا گاری سالت رسالت کی تبلیغ فرمائی مجاہد اور مجاہد بن کر زندگی گزاری مجاہد بن کر نہیں مجاہد بن کر زندگی گزاری تمستہ ہوں لاہو پھر اسی راستے میں دعوتیں وشال آ گئی اور میرے محبوب دیا اب میرا دامن رحمت منتظر ہے آ جاؤ میرے دامن رحمت میں وقت تارا کر تم مال طریقہ اللہ نے اپنے ماں باپ کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا اور رحمت عالم نے تمہیں آوارہ نہیں چھوڑا پھر آتے مستقیم پہ لگا گئے تم میں سے جس کا محبود اللہ ہے میں اسے خوشخبری دیتا ہوں کہ اس کا محبود زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہے گا فإن إلهه قد مات لیکن جس نے رسول اللہ کو اللہ سمجھ لیا تھا معبود سمجھ لیا تھا میں اسے تعزیت کہتا ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا روح اتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم فإن كتاب الله بين أظهرنا هو نور وشفاء وقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على آقابكم فمن ينقلب على کلا فلن يذر الله شيئا وسجد وس الشاكرين صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں لیکن آج ابو بکر کی زبان پر اس انداز میں آئی کہ ہمیں کیوں لگا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہیں اور ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں ہلکا رسالت کے فیض یافتگان وما الخلد وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس زائقة الموت وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون تم تم یوم سدی صدیق اکبر کی طرف عجیب انداز میں ابن خطاب دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی یہی کہتے ہیں اور پھر غم و اندو کا رکا ہوا سیلاب آنکھوں سے آنسو بن کر جاری ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن خطاب کو خصوصی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا ابن خطاب محمد عربی ہمارا معبود نہیں معبود محبوب ہے اس پر نہیں آئے جو پیدا نہیں ہوا اور جو پیدا ہوا ہے اس دنیا میں اس نے تو ایک دن دنیا چھوڑ دینی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا کوئی بات نہیں زبان نہیں سکتے سر ساری دیجیے میں سمجھ لوں گا میرے عزیز دوستوں میں آپ سے یہ کر رہا تھا یہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ ہے آپ کے شاندار ماضی کے حوالے سے جس میں حسنین رو رہے ہیں سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں یہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ ہے جس میں ابن خطاب کی آنکھوں میں آنسو ہیں مدینہ کے در و دیوار اداس ہیں پوری امت کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور یہاں بھی بارہ ربیع الاول ہے تو ان کے بعد اب آئیے آئیے میں آپ کو بتاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بنی نو انسان کے لیے کتنی بڑی نام میرے سامنے قرآن کریم کا ایک تمہارا لقد من بعث رسولا یہ احسان ہے منت لگائی ہے اللہ نے اہل نظر پر الہ العالمین تیرے احسانات اور تیرے کرم کا تو شمار ہی نہیں تو نے خود فرما دیا ان تو نعمت اللہ سوہ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو کبھی شمار نہیں کر پاؤ گے لو انما في الارض من شجرة بہ والبحر يمده من بعده سبات ابهر نفدت کلمات اللہ ساری دنیا کے درخت کرنے بن جائیں ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے زمین صحیفہ بن جائے جنوں انس لکھنے لگے کل میں گھس جائے گی سیاہی ختم ہو جائے گی صحیفہ ختم ہو جائے گا لکھنے والوں کے دماغ چل ہو جائیں گے اس کی نعمتیں شمار نہیں ہوں گی لیکن باقی ساری نعمت اللہ آپ کو قرآن کا صحیح نصیب فرمائے مطالعہ کیجیے باقی ساری نعمتوں کے متعلق قرآن دعوت فکر دیتا دعوت فکر دیتا کبھی ارساد کئی فروفیات وہی ری بار فروسی برتر وہی لگی کئی اونٹ کو دیکھو کیسا بنایا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اونٹ ہی ایک عجیب چیز تھی نہ جہاز تھے نہ ٹیلی فون تھے نہ کمپیوٹر تھا نہ تھا نہ ٹرین تھی اونٹ بڑی عجیب چیز تھی اس وقت تو قرآن کریم نے دعوت و فکر دی کئی لو کر کیسا بنایا بھائی لکمائی کئی سو آسمان سے غور کرو کیسا سجایا وہی لل دیوالی کئی فروسی برت پہاڑوں سے غور کرو کیسا مستحکم بنایا وہی لل کئی سر سی ہر زمین سے غور کرو ہم نے کیسے بچھا دی وہ پھر ارد پتاؤں ہم نے زمین کے درجے بنا دیے فرمایا وہ پھر ارد پتاؤں تجارات وہ جنا تم وہ جنون سنوان وغیرہ سنوان تم نے دیکھا تم نے غور کیا ہم نے زمین پر کیسے درخت اگائے کیسے حقیقے سجائے کیسے نرسیاں لگائیں زمین ایک اسے ملنے والا پانی ایک لیکن اگنے والے درختوں کی رنگتیں مختلف جسامت مختلف پتے مختلف پھل مختلف پھلوں کا سائز مختلف پھلوں کے ذائقے مختلف ایسا نہیں کہ کڑوے پھل والے درختوں کو پانی بھی کڑوا مل رہا ہو ایسا نہیں میٹھے پھل والے درختوں کو پانی بھی میٹھا مل رہا ہو ایسا نہیں پانی تو ایک ہی ہے لیکن درختوں کی رنگتیں جسامتیں پھلوں کے ذائقے بدلنے والا کون وفیل اردو سجا ویوات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون یہ عقل والوں کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں بہت ساری بصیرتیں ہیں اقبال کہتا ہے پالتا ہے کو مٹی کی تاریخی میں کون مٹی یہ تو نمی اس کی فولاد کو بھی لوہے کو بھی خاک بنا دیتی ہے کچھ دن تک آپ لوہا مٹی میں دفن کیجیے خاک بن جائے گا لیکن اسی خاک میں جب انسان اپنا بیج دفن کرتا ہے تو زمین کو حکم ہے خاک نہیں بنانا گلدار بنانا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون کون دریاؤں کی موجود سے اٹھاتا ہے سہار کون لایا کھیت کر پتھر یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آسان کس نے بھر کی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب موسم کو کس نے سکھلائی ہے پورے انقلاب یہ فطرت کس کے اشاروں پہ چل رہی ہے نظام کائنات کس کے حکم پہ چل رہا ہے اللہ کے حکم سے یہ حضرت صاحب جہلم کے کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہو جہلم کے پہلو میں ایک دریا گزرتا ہے آگے کہ کے دریائے چنار کہلاتا ہے لیکن وہاں دریائے جہلم کہلاتا ہے ادھر جب مظفر آباد میں اس میں دریائے چنہار ملتا ہے ادھر سے دریائے نیلم ملتا ہے جو سری نگر سے آ رہا ہے تو وہاں سے جب چلتا ہے تو یہ دریائے جہلم کہلاتا ہے لوگوں نے اس دریا کے اس کنارے بھی ایک دربار بنا رکھا تھا اس کنارے بھی ایک دربار بنا رکھا تھا اور دونوں درباروں پہ بین الاقوامی یہ تین بیٹھے ہوئے مست کلندر سب کچھ اندر دما دم نہ غم کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم اس مشن کے مجاوٹ اس کنارے بھی اس کنارے بھی اور جہلم والوں کو انہوں نے یہ تاثر دے رکھا تھا کہ ہر سال پانی تو بکھرا ہوا آتا ہے تناب تو آتا ہے لیکن اس کنارے پر یہ حضرت صاحب یہ بابا پانی کو باہر نہیں آنے دیتا اور اس کنارے پر وہ بابا باندھ باہر نہیں آنے دیتا چار پانچ سال پہلے ایک شدید سیلاب آیا جب منگلا کو وہ اس کے وہ چھٹے اٹھانے پڑے سارا کیونکہ پانی اتنا اوور فلو ہو گیا تھا کہ ڈیم ڈیمیج ہونے کا اندیشہ ہو چلا تھا تو انہوں نے ایٹ اے ٹائم اس کے وہ ساتھ مار جب دیکھ اٹھا دیے تو پانی پورے پورے سے آیا اس بابے کو بھی لے گیا اس بابے کو بھی لے گیا جب دونوں بادے چلے گئے کچھ شہر بھی جانے کو کچھ گھروں کو بھی نقصان پہنچا جہلم شہر بھی متاثر ہوا مجاور مانے پھر بھی نہیں مجاوروں نے کہا دیکھا نا پانی آ رہا ہے سامان وغیرہ جلدی سے اٹھائے بھاگ دیں لوگوں سے کہنے لگے گیلنگ والوں تمہارے بابو نے تو کوشش کی لیکن پانی بڑا وہاں بھی کسی کا تھا جب پانی بکھرا ہوا آئے دونوں بابے سامنے کھڑے ہو گئے دونوں بابے سامنے کھڑے ہو گئے کہنے لگے بار اگر پانی کو کہا انہوں نے تم نے اس پیر کو ٹچ کرنے کی کوشش کی لیکن بڑا بہادری قسم کا گسپر قسم کا پانی تھا اور یہاں کو نہیں مانتا تھا جب بابو نے دیکھا پانی نہیں مانتا تو پانی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے پہلے ہمیں شہید کرو پھر شہر جانا مانا پھر بھی نہیں اقبال کہتا ہے بڑا نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی اللہ میں اقبال کیا کہتا بڑا نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہم چھپ چھپ کے پہلی ہی بنا لیتے ہیں تصویر کہتے ہیں جو گزرا ہے میں فرمایا کرتے ہیں جو گزرائے تصویر ہے میں علامہ اقبال صاحب برابری نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہم ہم چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویر اور فرمایا رہتے ہیں جو گزرائے تکلیف میں اگر ہوئی فرمایا کرتے ہیں جو گزرائے تقدیس میں کے ہیں ابلیس سے تردیس میں بیسے ہیں جو ہوجرائے تقدیس میں کے ہیں ابلیس سے تلویس میں مستقبل ہیں غوث ہیں ابدال ہیں کالانکر مکر میں تدلیس رنگ سب ہے پیر جی کی سیت میں پالتا ہے بیج کو مکھی ستاری کی جی اللہ کراچی کو پرامن بنا ہاں ذرا ہی سے درد کر کے بھی کے بیماروں کو اللہ سے بھائی کام لاتا پالتا ہے تاریخی میں کون بائیں دیکھ کے کوئی دیکھے کا بیمار کر بیٹھا ہو تو اس کو بھی چلوائیے لیکن کیا کون کی موجود سے اٹھاتا ہے صاحب کون لایا کھینچ کر باد ہاتھ یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ پورے آتا کس نے بھاگی موتیوں سے ہوتا ہے گندم کی سے موسم کو کس نے سکھلائی ہے پورے انقلاب یہ سب دعوت فکر ہے بلک ان کی ہاجمان ہی لکڑی ہونا وحين تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل تعلمون ہم نے مویشی پیدا کیے ہیں تمہارے لیے جانور پیدا ہیں کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں کچھ تمہارے ڈیرے سے ساری زندگی بندے ہوئے گزار دیتے ہیں کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں کچھ تمہیں اپنا گوشت پیش کرتے ہیں رضا کے لیے ساری زندگی تمہاری غلامی کرتے ہیں تمہاری دیہاتیاں برداشت کرتے ہیں شکوا بھی نہیں کرتے یہ سب دعوت ہوتی وہی نگر کنچل عام اور ہم نے مویشیوں میں بھی عبرت رکھی ہے تمہارے لیے ہمیں پہچاننے کے لیے ہمیں جاننے کے لیے کسی لائبریری کتب خانے کی ضرورت نہیں دودھ کا گلاس بھی چاہیے ہے اور موبل پینے سے ایک لمحہ پہلے اگر سوچے گا تو ہم ضرور سمجھ میں آئیں گے دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے کر سوچیں گے کس نے بھیجا کہاں سے آیا وہ پراسد کون سے ہیں جہاں سے یہ گزر کر ہم تک پہنچائے قرآن غریب نے فرمایا بتونی مسری بن مافی بتونی ممبئی پر تمہارا جانور سیاہ اس نے جو چارہ کھایا تب سجلا بدبودار خون سرخ لیکن ان ساری منفی چیزوں میں سے ہم نے دودھ کو گزارا جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیا خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا ان تمام منفی چیزوں میں سے لبن ہار سن خوش رنگ اور خوش کر دودھ پلانے والا کون ہے اور کی جاتا ہے معلوم احسان اس کا بال بھی ہے قرآن نجانی ارزم ہارا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا وہ بار اتارا سکون بنایا بجال لباس رات ہم نے تمہارے لیے لباس بنا دیا جیسے لباس قسم کی کمزوریاں ڈھانپ لیتا ہے رات بھی بہت سارے بزرگ پہ پردہ ڈال لو کی وجال لباس بجال نل آشا اور ہم نے دل کو تمہارے لیے ذریعہ معاش بنا دیا روزگار کا ذریعہ بنا دیا وہ بنیا تو تم سدام سدارا ہم نے تمہارے لیے ہفتہ آسمان کھڑے کر دیے وہ جالنا ہوا چمکتا ہوا سورج پیدا کر دیا بے رات روشنی پھیلاتا ہے امیر کے محل میں بھی غریب کی جھوپڑی میں بھی مسلمانوں کی آبادی میں بھی کفار کی آبادی میں بھی وفاداروں کی والوں کے گھر بھی روشن ماحول روشن جو مسلمانوں کی آبادی میں بھی کشوار کی آبادی میں بھی وفاداروں کی گھر والوں کے گھر بھی روشن ماحول روشن جو ہمیں نہیں مانتے ہم اس پر بھی اپنی نعمت بند نہیں کرتے اور مہینے کے بعد بل بھی نہیں دینا پڑتا شیڈنگ بھی نہیں ہوتی جا بابلوں کو ہم نے پابند کر دیا وہ تمہارے لیے پانی کا خزانہ لے کر پھرتے ہیں جب تمہاری زمینیں پیاسی ہوتی ہیں تو پھر وہ بوند بوند چپکاتے ہیں وہ پریشر کے ساتھ نہیں آ رہا تمہاری محنت ضائع نہ ہو جائے ہم بوجھ بند چپکاتے ہیں تمہاری مردہ زمینوں کو سراب کرتے ہیں مان الفافا پھر وہی خوش زمینیں سب سبزوں سے لہلانے لگتی ہیں ہزاروں نسلیوں سے لہلانے لگتی دعوت سکھ دے رہا ہے قرآن کریم پورا قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیے ساری ملکیوں کے حوالے سے پارک فکر دے گا قرآن السماوات والارض والفلک التي تجري في البحر فل ينفع بیماری وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف المياه والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون क्या कहा लायात कौमी क्या لیکن بس پرانے قریب میں ایک ہی جگہ ہے کسان سارے کے ہیں نہیں ہو سکتے بیان نہیں ہو سکتے لیکن ایک کرم ایسا ہے ایک احسان ایسا ہے جس پر محسن نے بھی ناز دیا فرمایا قد من اللہ لقد من اللہ المؤمنین اس بات رسولا اہل نظر یہ وہ احسان ہے کہ مجھے بھی اس پر ناز ہے کہ میں نے تمہاری ڈگری بنانے کے لیے ایک نظام مرتب کیا اس نظام کو لے کر میرا محبوب آیا تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو کہ میں نے تم نے محمد کو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے کہا گیا جس کا نہیں ہے کوئی پانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرے لگاتے جائیے اس میں بخل نہ فرمائیے گا دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول جس کا ہر تہوار ہے حکم آسمانی وہ رسول مو کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول ستر کی اور مرہم کر آسان تلواروں کو مرہم کر دیا فخر کے جس کو ہے حاصل کج پلا ہی وہ رسول گنگا بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول فر تو جس کو ہے حاصل کج کلا ہی وہ رسول گلا بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول جس کا ہر ایک ساتھ کانوں نے وہ رسول جس نے کل تیرگی سے نور پیدا کر دیا جس کی دادا کی نے مردوں کو مسیحا کر دیا اللہ مسلمانہ محمد والا آل محمد کما کماسل تعالیٰ ابراہیم والا آل ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمد ان والا عالی محمد کما بارکالا ابراہیم والا علی ابراہیم ان کہد یہ ہے اللہ کا وہ منفرد احسان جس پر اسے بھی ناز ہے جس کے بارے میں فرمایا لما خلق کو بھی ادب میں نے کن سے بنایا کن کہاں آسمان بلند ہو گیا کن کہاں زمین بچ گئی کن کہاں سبزے لہکنے لگے ستارے چمکنے لگے گلشن مہکنے لگے کن کہاں سمندر بند ہو گئے دریا اس سے آب چار چلنے لگے کن کہا رات دن کا نظام منظم ہو گیا کن کہا پوری کائنات وجود میں آ گئی لیکن جب رحمت عالم کی تخلیق کا آیا رب العالم نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو تو اپنے بے مثال ہاتھوں سے سجایا حضرت مانوتی رحمت اللہ عالم دار الرحمان کے بانی محمد قاسم نمبر اللہ قدر ہوں عجیب بات کہتے ہیں پرماتم سب سے پہلے نصیحت کے انوار سے نقل روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے نصیحت کے انوار سے نقل روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے تاباہیاں بد میں کونوں مکان کو سجایا گیا اور سمائے ہوئے رول نہیں فرماتے تو مشار کل و مغار رہا تو مشار کل و مغار رہا میں ساری دنیا کے مشرق گھوما ہوں پورا ارب کے سارے مغرب گھوما ہوں جو عرض کا فرش فرش کا عرش میری پرواز ہو رہی ہے جوتی ہی ایسی تھی سیدنا یہ آدم سے رحمت عالم پر تمام انبیاء اور رسول کے ہاں آنا ہوا اور جانا ہوا فرماتے ہیں میں نے ساری دنیا کے حسین دیکھے ساری دنیا کے زمین دیکھے ساری دنیا کے شریف دیکھے لمبا راغ پودا کرنے والے کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں دیکھا آپ حاضر دام میرے گردی دام آپ حاضر گردی دام میرے پتا اما کی چیزیں دی گئی اور بنگلہ دیش کے سفر کے دوران دوست بازار میں ایک دوست کے مکان میں آرام کے لیے دوستوں نے مجھے کچھ دیر تنہا چھوڑا تو اس کا کرم ہوا فکر کی ایک ونڈو کھل گئی ہوا افسر ہو مکان ہی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نہیں جہاں زمین سے ہوا اب بھی ہی ہوا اکمل نوانا ہی ہوا آدم بھی ہی ہوا اکمل دودھی ہی اس سے بڑھ کر پتنی کوئی نہیں وہ بولتا ہے تو لوگوں سے وہی کے پھول جھڑتے ہیں اس سے بڑھ کر کسی کا نسل کوئی نہیں شرافت اور نسبی میں اس کا کوئی ثانی نہیں فصاحت و بلاغت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں جمال اور کمال میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں وہ وہ محمد وہ مجد وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نظیر بھی وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی اور سڑک پہ عرش مسیر بھی وہ جسلیم بھی وہ وسیم بھی وہ روف بھی وہ رحیم بھی وہ قلم بھی وہ کن بھی وہی ہر طرح بھی وہی الحسنات بھی سرفی کا فیض جہان میں وہ نماز میں وہ اذان میں سن اللہ علیہ وسلم شریف چاہتا ہے سن اللہ الفراد بہار کو نظر سنگھ یہ ہے اللہ کا وہ منفرد احسان جس کے اظہار پر اسے بھی ناز ہے میرے حدیث دوستوں ایک ہے ذات رسالت اور ایک ہے بات رسالت کیا کام ہے ایک ہے ذات رسالہ اور ایک ہے بات رسالہ خدا کی قسم ذات رسالت پر کسی کو اختلاف نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں سے کہا مالا ستی کو ہمارا میں نے تمہارے اندر چالیس سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے مونی منی جانا نوکا دلا بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے درد کرے تو سب کا جواب تھا درد نال کمارا درد نا سما رہا ماں رہی ہم نے سب کے آپ کو کا پایا آپ سے بڑا تو صادق کوئی نہیں آپ سے بڑا تو امین کوئی نہیں آپ سے بڑا تو شریف کوئی نہیں محمد ہم تو تجھے دیکھ کر صداقت کو سمجھتے ہیں ہم تو تیری ذات کو دیکھ کر شراکت کو سمجھتے ہیں ہم تو تیری ذات کو دیکھ کر امانت کا مشہور سمجھتے ہیں تو تو صداقت کا برہان ہے تو تو امانت کا نشان ہے تو تو انسانی شرافت کا اعلان ہے جب بھی کچھ دوسرا حصول کی بھی محبت کرو اور ان کی بات بھی اور ان کی بات کیا ہے لا پتھر کھانے پڑے تو کھاؤ صرف بھلوا نہیں پتھر کھانے پڑے تو کھاؤ کانٹوں پہ چلنا پڑے تو چلو سوشل بریکار کا سامنا کرنا پڑے تو کرو بنو حاصل میں نظر بند ہونا پڑے تو ہو جاؤ ساتھی ادا کروانے پڑے تو کروا دو بدرو اوبر مرحلوں سے گزر جاؤ پاؤ کے مرحلوں سے گزر جاؤ دانت ٹوٹ جائے تو پرواہ نہ کرو کوڑا پھینکا جائے تو غم نہ کرو خود میں نہاتا ہے کرو لیکن منوا کے رہو کوئی نہیں لو کوئی نہیں ہر جگہ کوئی نہیں اللہ کوئی نہیں کار کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں عزت دینے والا کوئی نہیں اولاد دینے والا کوئی نہیں شکیلیں پار لگانے والا کوئی نہیں طرح میں مشکلات حل کرنے والا اس پر طبیعت خراب ہو گئی مجاوروں وہ جو آئے ہوئے تھے نا وہ جس نے گھی جی کے پران بنائے تھے وہ جس نے سی بانٹی تھی حلوے کی دیگے پکائی تھی نا حضور کے ملاد کی خوشی میں وہی کھڑا ہو گیا لانٹی وہی کھڑا ہو گیا کمبا کہتا سب دن بکاٹا تو مار تو نا تم نے اس لیے ہمیں بنایا تھا کہ تم ہمارے بزرگوں کی تحریر کرے تو کہتا ہمارے نہیں سب کچھ ہم لوگ محمد کو بھی عظمت پہ قربان جاؤں محمد کو بھی عظمت پہ قربان جاؤں تو کتنا شریف ہے اتنے اس نے کتنی دلا دار دلا دار ہمارا حوصلے کا سمندر برباد کر دو لیکن محمد کے خدا نے فرمایا سب کو بربادی تو تیرے لیے ہو اس طرح بولا آپ بتائیے شرابا کام آیا موجود کے کام آئی رسول کی کام نے محبت کرنا اللہ کے ہاں ہماری قیمت نہیں رکھتا جب تک رسول کی بات پر عمل نہ کیا جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بگڑتے ہو تو بگڑو ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ کانٹے بچھاتے ہو تو بچھاؤ سوشل بیکار کرتے ہو تو کر لو نہیں ہٹوں گا مانگتا ہوں اور منواؤں گا انسانی زمین کی آدمیوں کے لیے مسجود کون سب بیدار ہوگا کراچی کے ماحول کو منور کر دو انسانی زمین کی آدمیوں کے لیے سچا مسجود کون جو ہے بات رسول وہ تھی بات رسول آپ بات رسول وہ ہری نے کہا ہندو ہے شاید کہتے کس نے گرو کو اٹھایا اور سہارا کر دیا کس نے کتروں کو ملایا اور دریا کر دیا جن کو روشن کر دیا آنکھوں کو جینا کر دیا خود لکھے کو کے ہاتھ ہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا بات ہے نا بات کو تو کس میں کرتے لیکن بات مجاور سے حضر نہیں ہوتی نہیں ہے میں فرمایا مانتا ہوں اور منواؤں گا انسانی زمین کی آگاہی کے لیے سچا مسجود کون مجھے باتیں سر کی بات کر رہا ہوں انسان زمین کی آدمی کے لیے سچا مسجود کون نہیں آپ کا وہ جو دور بچوں میں بول رہا کے گرد کے قریب آ جائے انسانی زمین کی آدمی کے لیے سچا مسجود کون ہر جگہ موجود اللہ غیوب کون دستگیر کون حاضر حضرات مشکل پشا کون عزت دینے والا کون رزق دینے والا کون کوئی بابا کوئی درباری کوئی حلوائی کوئی مزارہ کوئی آتا نہ برس عزت دینے والا کون ہے اولاد ادا کرنے والا کون ہے سیمیں پاس لگانے والا کون ہے کاگل یاد ہو کا تو یہ بچوں کاغل نے بھی یہی فرمایا رحمت عالم کی بات یہی مشکلات و مساج میں کام آنے والا کون ہے میں پرس ہوں نیم فلا تاسف له إلا هو من يردك بخير فلا راد الفضل مسکرات میں بتانے والا مشکل کشار کہاں ہے وہ نعمت عطا کرے تو کوئی روکنے والا نہیں اور اگر وہ پر کر لے تو کوئی چھڑانے والا نہیں یہ ہے بات رسول کراچی والوں کو اپناؤ گے تو بات آنے گی نے کہا گا مجھے باہر جانا پڑ رہا ہے خاص کرتا ہوں اگر سن کے رہی تو اللہ عالم اسلام کو مدد کرنا مسلمان جہاں کہیں مدینے میں مجبور ہیں ان کی دستگیری گوی کرنا تسلیم سیفیہ افغانستان کشمیر برما صومالیہ الجزائر پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان تاریخ کی سازشوں کا شکار ہیں ان کی مدد کرنا پاکستان کو قرآن سنت پر مبنی آئی عطا کر کے ہم نے اسلامتی کا گہوارہ بنا الہ العالمین اصحاب الگ الگ رسول کی عزت ناملس کے تحفظ کے لیے عالمی مجلس کے حق رسول کا سنت جماعت کی مدد فرما یا اللہ میرے دور دوستوں نے فرض کر لیے میں نے کبھی نہیں انہیں حضور کی سنت کے مطابق آپ سرد کر لیجیے آج ایک وعدہ کرو میرے عزیز نوجوان جو دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے نائنٹی فائیو پرسینٹ ستانوے فیصد نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں آج ایک وعدہ کرو انڈیا کی فلمیں نہیں دیکھو اور پاکستان کی مقدس فلمیں ضرور دیکھیں یہ گلاس اخلاق یہ گوبر چالی کے برس میں لکھی ہوئی ہے لانت دیجیے ان پر اور ہمارا دل گھر میں سن کو سنا ہو وہاں جا کر ان سے درخواست کرو بھائی بند بن کر بھائی چاروں کو لوگ بنے تو بھائی جان پاکستان میں جو گندگی نہ پھیلاؤ سمجھو دشن چلاؤ اور اس کے لیے مجھے جہاز تیار کرو امریکہ تیار ہو اس کے لیے ہے تمہارے گھروں میں ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے اندر روح جہاز پیدا کرتے لو کہ ہم باطل کو ہر بھاگ کر کر انسان کو ساتھ کچھ دوستوں نے بیماری کی صحت کے لیے دعا کی ہے میں ان سب کی صحت کو دعا دیتا ہوں اللہ انہیں سفر کام لاتا تھا آپ تمام دوست جو کہ دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور کہنا ایک ہو رہا ہے ابھی تک آپ دیکھے ہیں مجھے پتا ہے میں نے دعا کے ہاتھ اٹھائے کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں میں آپ کو جان کر مجھے پچیس تیس سال ہو گئے آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن آپ ایک بات بتائیے کرم تو اسی کا میں تحدیث کو محنت کے طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کے جذبات کو میں نے تو نہیں کی میں نے آپ کے جذبوں اور آپ کی عقیدتوں کو فائدہ تو نہیں کیا جہاں تھا وہی ہوں میری میری کرنے تو اپنی زندگی کو اپنا امام نہیں مانوں گا نہیں مانوں گا میں ملت میں میں شامل نہیں نہیں ہوں ان کے ساتھ کروں فوٹو نکلنے سے ملا رہا ہے اور سنتونے ملا رہا ہے جن کے میں رسول کا بند ہو وہ میرا نہیں میں ان کا نام لیے تیار ہر ہر بات اپنے کے لیے اس کے لیے تیار نہیں سمجھوتا کروں گا میں میں ایسی سیاست پر لانت بھیجتا ہوں جس سیاست میں گوبر اور مکھن ماننا پڑے میں گوبر اور مکھن نہیں ماننا رحلہ نہیں اس کے کامت عطا فرما کیوں ہمیں اس کے کامت عطا فرما میں جان رہا ہوں یہ راستہ کٹھن ہے مجھے معلوم ہے یہ راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے لیکن میں پھر سے اس کے کامت کی بھیک مانگتا ہوں مجھے اس کے کامت عطا فرما اور میرے تمام دوست جو تیری توحید کو تیرے محبوب کی سنتوں کی شاعر کے لیے میرے ہم سفر دے ان سب کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما ان سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو ہم کنار کرنا عالم مجلس تحت حکومت عالم سمت جماعت کے تمام ہر سفاق میں ان پروگراموں کی ترتیب اور تشکیل پر مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام دوستوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں مسلم اللہ تعالیٰ آخر ہم کے دن ہم بدل رسول اول سترہ مجرم مطابق انتیس جولائی انیس سو چھیانوے میں مقام کلا کراچی علامہ سید عبد المجید نظیم شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے موضوع تھا ذات رسول اور بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام على من وعلى آله وأصحابه الذين الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرور